اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھیں البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنا تھی یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں